سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں آخری رکو سے سر اٹھایا تو یہ دعا کی اے اللہ اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے تو ولید بن ولید سلمہ بن حشام عیاش بن ابی رویہ اور مکے کے کمزوروں کو نجات دے دے اے اللہ مزر قبیلے پر اپنا عذاب سخت کر دے اور اسے ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی قحط سالی کی طرح قحط کر دے حدیث نمبر سترہ سو اکسٹھ مسند احمد